کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہماری ضرورتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان بھی اللہ نے بنایا جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ سے ہی ملتا ہے وہ اللہ سے مانگے یا کسی اور سے مانگے وہ اللہ کا دوست ہو یا دشمن ہو وہ اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کا انکار کرتا ہو ملتا اسے جو کچھ ہے وہ اللہ ہی سے ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو محبت کے ساتھ دیتے کسی کو غصے کے ساتھ دیتے ایک بات اپنے بچے کو بھی پیسہ دیتا ہے اور کسی بھکاری کو بھی دیتا ہے اور بھکاری بھی اگر بمبئی والا ہو کہ آپ کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بات ہی نہیں کر لیتے وہ آ کر کے بس اب اگر آپ اس سے کہیں میری طرف دو منٹ رک جاؤ مجھے کچھ ضروری بات کر تب تو وہ اور نہیں روکے گا وہ سمجھے گا اچھا اب ان کا استحصال کیا جا سکتا ہے کو مجبور کر دوں یہ بات ہی نہ کر پائے تو آدمی اس کو بھی دیتا ہے لیکن کس دل کے ساتھ دیتا ہے جلدی سے اس کو ٹالنے کے لیے بگانے کے لیے تو دیتا تو دونوں کو ہے بیکاری کو بھی دیتا ہے اولاد کو بھی دیتا ہے لیکن دونوں کو دینا ایک جیسا نہیں ہوتا ایک شخص اپنی بیوی کو بھی پیسے دیتا ہے اور ملازمہ کو بھی دیتا ہے توہین اور تحقیر نہیں ہوتی اس کے دل میں ملازمہ کو دیتے وقت بھی لیکن کیا دونوں کو دیتے وقت جذبات یکساں ہوتے ہیں دل کا حال ایک جیسا ہوتا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا اپنی بیوی کو جس وقت پیسے دیتا ہے تو اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جتنا بھی دے دے اسے کم لگتا ہے اسے لگتا ہے نہیں مجھے تو اور زیادہ دینا چاہیے تھا تو میں بہت کم دے رہا ہوں اور وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازموں کو دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں نے تو بہت زیادہ دے دیا مجھے تو کم دینا چاہیے یہ تو مجبوری ہے کہ اگر اس سے کم دوں گا تو یہ آئے گی نہیں کام چھوڑ دے گی پریشانی ہو جائے گی اس لیے میں دے رہا ہوں ورنہ تو مجھے کم دینا چاہیے بالکل اسی طرح اللہ سب کو دیتے ہیں سب بندوں کو دیتے ہیں سب بندیوں کو دیتے ہیں مومن کو بھی دیتے ہیں کافر کو بھی دیتے ہیں اپنوں کو بھی دیتے ہیں پراؤں کو بھی دیتے ہیں ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں انکار کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں لیکن سب کو دینا ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ دیتے ہیں کسی کے لیے بالکل محبت نہیں ہوتی کسی کو نفرت کے ساتھ دیتے اللہ اپنی نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا اور جب میں ہی دیتا ہوں تو پھر میرے سوا کسی اور سے کیوں مانگتے ہو مجھ سے مانگے اور بڑی عجیب بات ہے دنیا میں کسی کو بھی مانگنا اچھا نہیں لگتا ہم سے کوئی بار بار مانگے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ایک مرتبہ کوئی دے دیتا ہے دو مرتبہ دے دیتا ہے پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے اسے ناگواری ہوتی ہے یہ کیا روز کا معمول بنا لیا ہے روزانہ ہاتھ پہلے کھڑے ہوئے اللہ کو مانگنا اچھا لگتا اللہ سے جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا ہی پیار آتا ہے لیکن دیکھیں مانگنا الگ ہے آرڈر دینا الگ ہے کبھی کبھی ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم دعا نہیں مانگتے ہم اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ابھی دو تین دن پہلے ایک نوجوان کا ایسے آیا انہوں نے پوری ایک لسٹ بھیجی میرے لیے دعا کر دیجیے میرا ایسا کاروبار ہو جائے اتنی میری رولنگ ہو جائے اور ایسی میری گاڑی آ جائے اور ایسا میرا مکان بن جائے اور پھر میرا حج ہو جائے عمرہ ہو جائے اور حج بھی ماں باپ کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ ایک پوری فہرست لمبی پورے قافلے کو لے کر میں حج کرنے جاؤں عمرہ کرنے جاؤں اور یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے یہ میرے لیے دعا کر دیجیے بہرحال محبت کا رشتہ تھا سلسلے میں داخل تھے بیچارے نہ سمجھی میں یہ لکھا تھا تو میں نے اس سے سوال کیا بھائی یہ دعا ہے یہ آرڈر ہے یہ تو اللہ کو آرڈر دینا ہو گیا نا آپ یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے جیسے کوئی مالک اپنے ملازم کو ڈیوٹی دیتا ہے نا آج تم کو صبح سے شام تک بھی یہ کام کرنا ہے تو نوز باللہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی وہ لوگ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں جو اللہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں مانگنا ہر چیز دعا مانگنا کسی بھکاری کو جو واقعی بھکاری ہو پیشہ ور نہیں جو ضرورت مند ہو مجبور ہو جس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہ جلا ہو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں جس کے بچے بیمار ہوں علاج کے لیے پیسے نہ ہوں وہ جب کہیں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کتنا گڑ گڑا کر مانگتا ہے کتنی آجزی کے ساتھ مانگتا ہے اور وہ یوں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ دینے والے نے دے دیا تو اس کا احسان ہے نہیں دیا تو میرا تو کوئی حق نہیں ہے واقعی وہ بھکاری دینے والے کا جتنا احسان سمجھتا ہے اللہ ہمارے ماننے پر ہمیں کچھ عطا فرماتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا احسان بند ہونا چاہیے ہمارا کوئی حق تو نہیں اللہ کے ذمے ہم نے اللہ کو کوئی قرض تو نہیں دے رکھا ہے ہم تو اللہ کے بہت کمزور بہت محتاج بندے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں بھی اللہ کی پیدا کیوں ہوئی ہیں وہ ضرورتیں ہم نے نہیں پیدا کی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان بھی اللہ نے بنایا ہے اور وہ سامان ہمارے پاس پہنچے گا بھی اللہ کے حکم سے اللہ چاہے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکتی پوری دنیا کی طاقتیں مل کر ہم کو ایک قطرہ پانی نہیں دے سکتی ایک لکما کھانا نہیں دے سکتی ایک ٹکڑا کپڑے کا نہیں دے سکتی ایک گولی دوا کی نہیں دے سکتی کچھ نہیں کوئی دے سکتا اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر جو کچھ ملتا ہے جس کو ملتا ہے صرف اللہ کے فضل سے اس یقین کا دل میں آ جانا اسی کا نام ہے بندگی اسی کا نام ہے عبدیت کہ اللہ میرا کوئی حق نہیں ہے میں آپ سے حق نہیں مانتا میرا کوئی حق نہیں آپ کا فضل ہے آپ کا احسان ہے لیکن میں آپ کے احسان کا محتاج ہوں لما من خیر فقیر ہمارے بزرگوں نے اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھا ہے یہ فقیر سے مراد یہ در در بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہیں یہ تو لفظ بدل کر یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام جب مصر سے نکل کر مدین گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا ایک جگہ ایک کنواں ہے کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں دو جوان بچیاں ہیں وہ بھی بکریاں لے کر آئی ہیں ان کی بکریاں بھی پیاسی ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں پانی پینا چاہتی ہیں لیکن وہ بچیاں اپنے جانوروں کو روک رہی وہ وجد امن نہیں مرتعی نہیں اللہ فرماتے ہیں حضرت موسا نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں ان چرواہوں سے ہٹ کر جو اپنے جانوروں کو اپنی بکریوں کو روک رہی عالما خقم حضرت موسا نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگ پانی کیوں نہیں پینے دیتی انہوں نے کہا اے مسافر دیکھا اجنبی مسافر ہے چہرے سے نیکی اور تقوا ظاہر ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے روزانہ کا ہمارا معمول ہے جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے اور فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی یہ اجنبی مسافر سوچے گا اتنی متقی بچیاں ہیں تو گھر سے نکلتی کیوں ہیں کسی مرد کو کیوں نہیں بھیجتی جب وہ غیر مردوں کے ساتھ اختلاط سے اتنا بچتی ہیں تو ان بچیوں نے فوراً کہا ابونا شیخ ان کبیر اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ہمارے ابا بہت بوڑھے وہ یہ کام کر نہیں سکتے کوئی بھائی ہوتا تو بھائی کام کر لیتا بھائی بھی نہیں ہم دونوں سگی بہنیں بس ہم ہی کو جانور چرانا اس زمانے میں بڑی چک ہوتی تھی یہی آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا جانور پالے جاتے تھے جانوروں کو چراتے تھے ان کا اون بیچتے تھے انہی کا گوشت استعمال کرتے تھے ان کا دودھ استعمال کرتے تھے جانور انسانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا ذریعہ آمدنی ہے اور ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑتا ہے اب احتیاط کے ساتھ تقوی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے دیکھا کریم میں ایک اور کنواں ہے لیکن وہ بند ہے اس پر پتھر رکھا حضرت موسا نے پتھر ہٹایا اللہ نے بہت طاقت دی تھی لڑکیاں دیکھتی رہی ارے یہ اجنبی مسافر ایک تو ہماری خاطر اس نے زحمت کی پتھر ہٹایا اور اتنا بڑا پتھر اکیلے اٹھا کے رکھ دیا اور پانی نکال نکال کے نکال نکال کے ان کی سب بکریوں کو سارے جانوروں کو پلا دیا اور پلا کے کر دیا اور اس کے بعد اب حضرت مسائل سے رات کا تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا نا کہاں جائیں کہاں رات گزارے کس کے مہمان بنے جان کے ڈر سے مصر سے بھاگ کر آئے تھے فرعون کی فوج پیچھے تلاش کر رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا رب انی لما انزلت من خیر فقیر اے اللہ میں آپ کے فضل کا آپ کے کرم کا فقیر ہوں میں محتاج ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے کوئی انتظام ضرور کریں گے کوئی خیر میرے لیے ضرور اتاریں گے آپ میرے لیے ضرور انتظام کریں اس کو کہتے ہیں مانگنا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں آپ کے سوا اور مجھے آپ سے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے بس اللہ میں انتظار میں بیٹھا ہوں آپ جو راستہ میرے لیے نکال دیں گے میں تو محتاج ہوں بس میں اسی سے فائدہ اٹھا لوں گا اور پھر اللہ نے کیسے راستہ نکالا وہ تو پیغمبر کی بیٹیاں تھیں نبی نے پوچھا بچیوں آج تم جلدی کیسے تو تو انہوں نے بتلایا کہ آج ایک اجنبی مسافر تھا اس اس اس نے طرح کر کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ابا نے کہا کمال کیا تم لوگوں نے اس بستی کے لوگوں کا حال تو یہ ہے یہ کسی مسافر کو کھانا کیا کھلائیں گے ان کا بس چلے تو اس کے پاس جو سامان ہو وہ بھی لوٹ لے اس سے تو کوئی کھانے کو کیا پانی کو بھی نہیں پوچھے گا جاؤ اسے بلا کے لوگ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا انتظام کیا حضرت علیہ اس گھر میں مہمان بنے اور ہمارے ہندوستان میں بعض علاقوں میں داماد کو بھی مہمان کہتے ہیں تو واقعی مہمان ہی بن گئے اس گھر کے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا داماد بنا دیا حضرت موسا علیہ اللہ نبوت کی صحبت بھی مل گئی حضرت شعیب علیہ سلاد کی صحبت حاصل ہو گئی ان کی تربیت بھی حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا فرما دی چھت بھی دے دی ٹھکانہ بھی دے دیا اور آٹھ سال سال یا دس حضرت موسا علیہ وسلام وہاں رہے پھر حضرت موسا نکلے وہاں سے اپنے گھر واپس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی اور پھر راستے میں کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر رکم دیا کہ اب مصر جاؤ اور پھر کو جا کر دعوت دو تو یہ جو لفظ حضرت موسا نے استعمال کیا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پروردگار عالم آپ میرے لیے جو راستہ کھولیں گے میں اس کا محتاج ہوں میں اس کا فقیر ہوں تو ہم سب فقیر ہیں یا الناس انتم الفقراء اللہ نے فرمایا لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو تم سب اللہ کے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید دولت مند تو صرف اللہ ہے قابل تعریف صرف اللہ ہے باقی تم سب محتاج ہو جس کے ہاتھ خالی ہے وہ بھی محتاج ہے جس کے پاس بے حساب دولت ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے اس لیے کہ یہ دولت بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی اللہ جب چاہے واپس لے لیں جب چاہے چھین لیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن بندگی اس کا نام ہے کہ ہم کو ہماری حیثیت معلوم ہو مشہور ہے سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز بہت سمجھدار بہت ذہین اور بادشاہ کا بہت چہیتا تھا باقی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اگر بڑوں کا چہیتا ہو جائے تب تو بہت محسود بن جاتا ہے لوگ اس سے کرنے لگتے ہیں تو جو پرانے درباری تھے جو اس دربار کے جو منسٹر تھے جو عہدیدار تھے ان کو حسد ہوتا تھا کہ یہ گاؤں کا رہنے والا کچھ دن سے آیا ہوا اور بادشاہ نے اس کو اتنا سر پہ چڑھا رکھا تو لوگ تاک چھانک کرنے لگے کہ آیاز کی کوئی کمزوری مل جائے تاکہ بادشاہ کے پاس شکایت کر کے اس کو یہاں سے چلتا کریں یا کم از کم بادشاہ کی نگاہوں سے اس کو گرا دیں تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ایاز روزانہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کمرہ بند کر لیتا ہے اور ایک الماری ہے جس میں تالا ڈال کے رکھا ہوا ہے اس الماری کو کھول کر کچھ کرتا ہے چپکے چپ کے بس ان لوگوں کو تو بدگمانی تھی انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی حضور آپ نے ایسے بےمان پر بھروسہ کیا ہے وہ کوئی بڑا نقصان پہنچائے گا کیا ہوا حضور وہ روزانہ اپنا کمرہ بند کر کے اندر دولت گنتا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کچھ قیمتی ہیرے موتی وغیرہ چرا کر کے اپنے الماری میں رکھے ہیں اور کسی دن جب اچھی خاصی مقدار ہو جائے گی تو وہ لے کے غائب ہو جائے گا شب و خیال ہو اچھا یقین دنیا ہے بادشاہ بادشاہ نے دربار میں بلا لیا ایاس کو اور بلا کر کہا ایاز اپنے کمرے کی چابی دو جانے کی اجازت نہیں کمرے کی چابی اندر کی الماری کی بھی چابی دے اس نے دے دیا جب دل صاف ہے کوئی چور نہیں ہے تو دینے میں کیا دے دے بادشاہ نے اپنے کارندوں کو کہا جاؤ کمرہ کھولو الماری کھولو اس کی جو خاص الماری ہے اس کو کھولو اور اس کے اندر جو کچھ جو کچھ سب لے کر کے آؤ اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی نا ان سے کہا آپ لوگ بھی ساتھ جائیں اور اپنی نگرانی میں نکلوا کر وہ لوگ تو بڑے خوش آج تو مزہ آ جائے یقیناً اندر ہیرے جواہرات ہوں گے وہاں جا کر کمرہ کھولا گیا آرام سے بیٹھا کوئی بات نہیں الماری کھولی گئی تو الماری میں کیا نکلا اس زمانے میں دیہات والے جانور چرانے والے جو گدڑی پہنتے تھے جیسے ہم لوگوں کی جیکٹ ہوتی ہے نا جرسی ہوتی ہے جیکٹ ہوتی ہے ایسے اس زمانے میں گدڑی ہوتی تھی سردی میں پہنی جاتی تھی وہ کپڑے میں روئی رکھ کر جیسے لحاف بنایا جاتا ہے جیسے گدا بنایا جاتا ہے اندر روئی بھر کر کے ایسے کپڑے میں روئی رکھ کر اندر اور پھر اوپر سے اس کی خوب سلائی کی جاتی تھی تاکہ وہ روئی جم جائے اور وہ موٹا ہو جائے وہ گرم ہوتا تھا سردی سے بچنے کے لیے پہنتے تھے اور وہ گدڑی بھی ایسی پرانی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی اس سے بدبو آ رہی ہے نہ معلوم کتنے سالوں سے دھو ہی نہیں گئی تھی وہ رکھی ہوئی تھی الماری کے اندر اب ان دیکھ کر کے کہ یا اللہ یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے یہ تو پھینک دینے کی چیز تھی اور اتنے احتیاط تھے اس نے الماری میں رکھا ہے اور روزانہ اس کو نکال کے دیکھتا بھی تو ان لوگوں کو آیاس کی بے وقوفی پر ہنسی آئی کتنا بے وقوف آدمی اس کو سنبھال کے رکھا اب بادشاہ نے پوچھا کیا ملا بھائی کون سی دولت ملی مطلب تو ان لوگوں نے کہا حضور یہ اتنا ناسمجھ ہے یہ اتنا نادان ہے آپ کو اس کو نکال دینا چاہیے اپنے دربار سے آپ بتلائیے آپ نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا اتنا بڑا منصب دیا غلام اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے پاس کھانے کی کمی نہیں پینے کی کمی نہیں پہننے کی کمی نہیں اور یہ سڑے ہوئے کپڑے یہ اس نے الماری کے اندر چھپا کر کے رکھے ہوئے آپ کے دیے ہوئے کمرے کی یہ توہین ہے بالکل پاسا پلٹ گیا شاہ نے مسکرا کے پوچھا آیا کیوں رکھا تم نے اس کو اس نے کہا حضور میں ایک دیہات کا بندہ ہوں یہ میری اوقات تھی یہ میری گدڑی تھی یہ میں پہنتا تھا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا حضور یہ جو آج میرے آگے پیچھے خادم گھومتے ہیں اور جو اتنے عمدہ قیام گاہ آپ نے دی ہوئی ہے اتنی عمدہ سواری دی ہے اتنے عمدہ کپڑے دیے یہ سب آپ کا فضل ہے یہ آپ کا احسان ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس کو اپنا حق نہ سمجھ لوں اور کہیں آپ کی خدمت میں اور آپ کی وفاداری میں میرے اندر کوئی کمی نہ آ جائے اس لیے میں روزانہ جب اپنے کمرے جاتا ہوں فارغ ہو کر تو میں دروازہ بند کر لیتا ہوں پھر اپنی الماری کھولتا ہوں یہ گدڑی نکالتا ہوں اور کہتا ہوں اپنے آپ سے ایاز اپنی حیثیت کو پہچان یہ ہے تیری حیثیت یہ جو کچھ بھی ہے یہ تیرا حق نہیں ہے یہ بادشاہ کا انعام ہے بادشاہ کا کرم ہے خبردار بادشاہ کی وفاداری میں کوئی کمی نہ آنے پائے حضور میں تو اپنی حیثیت اپنے آپ کو یاد دلایا کرتا ہوں بس یہ کرتا ہوں اگر یہ جرم ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ میں مجرم ہوں آپ جو مناسب سمجھیں وہ سزا دیں ایاز کو تو اتنا احساس تھا کہ یہ گدڑی میری حیثیت ہے باقی جو کچھ ہے وہ سب بادشاہ کا دیا ہوا ہے ہماری تو گزڑی بھی ہماری نہیں ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کچھ نہیں ہے ہمارا نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے نہ کوئی سانس ہماری ہے کچھ نہیں ہے ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے ہیں للہ مَا ما السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے ہمارا مال بھی اللہ کا ہے ہماری جان بھی اللہ کی ہے ہم بھی اللہ کے ہے کچھ نہیں ہمارا ساری محنت اسی کی کرائی جاتی ہے کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے یہ سچائی ہمارے دل میں اتر جائے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے ورنہ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں روزہ بھی رکھتے رہتے ہیں حج بھی کرتے رہتے ہیں زکات بھی دیتے رہتے ہیں لیکن دل کا حال یہ ہوتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا مال ہے یہ میری زمین ہے یہ میری جائیداد ہے یہ میرا مکان ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا میرا میرا اور ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ میرے میرے رٹ انسان کو وقت کا فرعون اور قارون بنا دیتے فرعون نے کہا تھا نا علیہ سلی ملک کو مصر وهذه الانهار انہار من انتہا کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں کیا یہ پانی کی نہریں میرے پیروں کے نیچے نہیں بہتی جس مصر پر اس نے فخر کیا تھا اللہ نے اس اس مصر سے کو باہر نکالا جس پانی پر اس نے فخر کیا تھا اللہ نے اسی پانی میں اسے ڈوبایا یعنی وہ مصر کا پانی الگ تھا جہاں ڈوبا وہ الگ تھا وہ بحر کلزم تھا وہ سمندر تھا لیکن تھا تو پانی یہ میرے میرے کی رٹ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے انسان اس کو اپنا سمجھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کا نام فرمان بنتا ہے اور آبدیت سے محروم ہوتا ہے اور جو نہیں ملا ہوا اس کو اپنا حق سمجھ کر اللہ سے مانگتا ہے اسی لیے تو شکایت ہوتی ہے اتنے دن سے مانگ رہا ہوں اب تک ملا نہیں اگر اپنا حق نہیں سمجھتے تو نہ ملنے پر شکایت کیسے یہ شکایت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنا حق سمجھ رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام والسلام نے یہ تربیت فرمائی اپنا حق مت سمجھو اللہ کا فضل سمجھ کر مانگو اور اللہ کو مانگنا پسند ہے مانگو ہر چیز اللہ سے مانگو گھر بھی اللہ سے مانگو کھانا بھی اللہ سے مانگو کپڑے بھی اللہ سے مانگو جوتے کا سیتا ٹوٹ جائے تسما ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو پورا کاروبار بھی اللہ سے مانگو گھر میں نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب چھوڑ دیں اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت صحیح ہو دل کا احساس صحیح ہو اور اسباب بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا تو اسباب کو ہم ارباب نہ بنا لیں اسباب کو اسباب ہی سمجھیں اور یوں سمجھیں کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرو اس لیے میں اسباب کو اختیار کر رہا ہوں دیں گے اللہ اور جتنا بہتر سمجھیں گے اتنا دیں گے جو دیں گے اللہ کا فضل ہوگا میرا کوئی حق نہیں اس طرح مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمایا اس طرح مانگنا یہ بندگی کی نشانی ہے یہ عبدیت اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا تو آگے فرمایا ان الدین یس تکو ان عبادتی وہ لوگ جو میری عبادت کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں جو اپنے کو میری عبادت سے برتر سمجھتے ہیں اور یہاں عبادت سے مراد مانگنا ہے یعنی جن کو یہ خیال ہوتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی ہمارے تو ایک فون پر کام ہو جاتا ہے ہم نے تو پولیس اسٹیشن خریدا ہوا ہے اور ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہیں ملک کے منسٹر ہمارے جیب میں پڑے رہتے ہیں سیاستداں تو ہم سے پیسے لے کر الیکشن لڑتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی اللہ فرماتے ہیں یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کو اپنی شان سے کمتر سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی بندگی آتی ہی نہیں ہے اور جب بندگی نہیں آئی تو اس کے بعد آدمی چاہے جتنی نمازیں پڑھے چاہے جتنے روزے رکھے وہ صرف رسم ہے وہ صرف رواج ہے کچھ تو قبول ہوگا اس وقت جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے اور بندگی یہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے جو ملا ہوا ہے اس میں بھی سمجھے کہ ہم محتاج ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے دیا اور ہر وقت دل یوں کہے اللہ آپ چاہیں گے تو یہ باقی رہے گا آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں باقی رہے گا میرے پاس جو دولت موجود ہے اللہ اس سے بھی آپ چاہیں گے تو میرا کام بنے گا آپ نہیں چاہیں گے تو ساری دولت ہونے کے باوجود میرا کام نہیں بنے گا کام اٹکا رہ جائے گا اللہ کسی کی پیاس نہ بجھانا چاہے وہ پورا سمندر پی ڈالے پیاسا کا پیاسا رہے گا اللہ کسی کی بھوک نہ مٹانا چاہے وہ پوری دنیا کا کھانا کھا ڈالے وہ بھوکا کا بھوکا ہی رہے گا اللہ کسی کو شفا نہ دینا چاہے وہ ساری دنیا کی دوائیں کھا ڈالے وہ بیمار کا بیمار ہی رہے گا اور اللہ کسی کو شفا دینا چاہے بغیر دوا کے شفا دے سکتے ہیں بغیر کھلائے پیٹ بھر سکتے ہیں بغیر پلائے پیاز بجا سکتے ہیں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اللہ کھانے کے ذریعے ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں پانی کے ذریعے ہماری پیاز بجا رہے ہیں اور دوا کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کے شکر گزار رہے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اے اللہ اپنی نعمتیں باقی رکھیے ہم پر فضل جاری رکھیے ہم ہر وقت آپ کے محتاج ہیں تو اللہ نے وعدہ فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا عام ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا قبول ہونا اور نہ قبول ہونا یہ اصل میں دعاؤں کا قبول ہونا اور نہ قبول ہونا جو ہے اس کے معنی یہ ہے کس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کس کا مانگنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا دعا قبول ہونا یہ ہے کہ اس بندے کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے باقی اللہ دیتے ہیں اپنی مسلحت کے مطابق کوئی ضروری نہیں جس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگ رہا ہے وہ جو مانگے اللہ وہی دے لیکن جس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے جس کی بندگی اللہ کو اچھی لگتی ہے اس کے مانگنے پر اللہ دنیا میں دے یا نہ دے اسے محروم نہیں کرتے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے معنی بتلائے ارشاد فرمایا جب کسی کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے جس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے اسے مستجاب دعوات کہتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی ہر دعا اللہ کو اچھی لگتی ہے اللہ اس کی ہر دعا پر اس کو عطا فرماتے ہیں کبھی وہ دیتے ہیں جو اس نے مانگا اگر اللہ کی نظر میں وہ مسلحت ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے تو اسے وہ دیتے ہیں جو اس نے مانگا یہ قبولیت دعا کی سب سے نچلی سطح ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا وہ نہیں دیتے لیکن کوئی مصیبت آنے والی تھی چونکہ اس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس مصیبت کو روک دیتے یہ قبولیت دعا کی اس سے اونچی شکل ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہ بھی نہیں دیتے کہ اس کو یہ دے دوں گا تو اس کا نقصان ہوگا مصیبت بھی نہیں روکتے کہ مصیبت آئے گی یہ صبر کرے گا میں اس کے درجات اور بلند کروں گا لیکن چونکہ اس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس مانگنے پر قیامت کے دن اس کے لیے اجر محفوظ فرما دیتے ہیں اب جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ یاد دلائیں گے میرے بندے تیرا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو ہمیشہ مجھ سے مانگتا تھا تیرا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اب یاد کر فلاں چیز تو نے مانگی تھی ہاں اللہ مانگی تھی میں نے تجھے دے دیا تھا تو نے گھر مانگا تھا میں نے گھر دے دیا تھا تو نے سواری مانگی تھی میں نے سواری دے دی تھی تیرا بچہ بیمار ہوا تو نے دعا مانگی اللہ اس کو شفا دے دی کہ میں نے شفا دے دیا تھا تیرے بچے کی شادی کا مسئلہ تھا تو نے دعا مانگا میں نے جہاں چاہا وہاں شادی کرا دی جیسا تو نے چاہا ویسا کاروبار دے دیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے بالکل آپ میں نے مانگا آپ نے عطا فرمایا میرا کوئی حق نہیں تھا اللہ آپ کا احسان ہے میرا رواں رواں آپ کا شکر گزار ہے اللہ فرمائیں گے اب دیکھ میرے بندے فلاں موقع پر تو نے یہ دعا مانگی تھی میں نے نہیں دیا تھا وہ کہے گا ہائے اللہ آپ نے نہیں دیا تھا لیکن اللہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ نے جو کیا بہتر کیا اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے مجھے معلوم ہے تجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے لیکن دیکھو میں نے تم کو نہیں دیا تھا نا وہ بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی تھی تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا میں نے بچا دیا تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی تھی میں نے اسے روک دیا تھا تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہونے والا تھا میں نے اس کی بیماری روک دی تھی تمہارا کاروبار کا کوئی بڑا نقصان ہونے والا تھا میں نے اس کو روک دیا تھا یہ تیری ان دعاؤں کی برکت تھی وہ خوش ہو جائے گا اللہ اتنا بڑا آپ نے احسان کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ فرمائیں گے اور تو نے فنا فنا دعا مانگی تھی ہاں اللہ میں نے مانگی تھی جو تو نے مانگا تھا میں نے وہ بھی نہیں دیا تھا ہاں اللہ نہیں دیا تھا لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں میں نے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت بھی نہیں روکی تھی دنیا میں کچھ نہیں کیا تھا ہاں اللہ پھر بھی مجھے کوئی شکایت نہیں اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اسی لیے تو میرا یہ بندہ پیارا ہے محبوب ہے اسے کسی حال میں مجھ سے شکایت نہیں ہوتی اللہ فرمائیں گے لیکن میرے بندے تیرا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں نے تجھے محروم نہیں کیا دیکھ میں نے دنیا میں نہیں دیا تیرے لیے یہ اجر ہے یہ اجر ہے یہ جنت اسی کے بدلے میں ہے یہ نعمت اسی کے بدلے میں ہے یہ فلاں نعمت اسی کے بدلے میں اب جو ان نعمتوں کو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا نہ قبول نہیں ہوتی میں تکلیف میں گزار لیتا ہوں نہ ہوتا میرا بڑا کاروبار میں کم روزی میں گزارا کر لیتا نہ ہوتا میرا بہت بڑا مکان میں چھوٹے مکان میں گزارا کر لیتا نہ ہوتی میری بہت عالی شان سواری میں پرانی گاڑی میں سفر کر لیتا نہ ہوتا میرے پاس بہت خوبصورت لباس میں پرانے کپڑے پہن لیتا میری الماریاں لباس سے بھری نہ ہوتی میں دو تین جوڑے میں کام چلا لیتا اللہ مجھے شفا نہ ملی ہوتی میں بیمار زندگی گزار لیتا لیکن اللہ یہ یہ یہ میرے جو انعامات آپ عطا فرما رہے ہیں میری دعاؤں کے بدلے میں کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا نہ قبول ہوتی اور سب کچھ مجھے یہی مل جاتا دیکھیں اس کو سمجھیں ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ تھا اس نے پانچ لاکھ روپے کا مکان خریدا اپنے رہنے کے لیے اور پانچ لاکھ روپے کا کہیں کوئی پلاٹ خرید لیا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں اس نے پلاٹ خریدا تھا وہاں کوئی ایسا پروگرام آ گیا کوئی ایئرپورٹ بننے لگا کوئی بڑا مارکیٹ بننے لگا تو اچانک وہ زمین سونے کے بھاؤ کی ہو گئی اب وہ پانچ لاکھ کا جو پلاٹ خریدا تھا وہ پانچ کروڑ کا ہو گیا اس وقت اس کے دل میں کیا آئے گا کاش کہ وہ پانچ لاکھ کا جو میں نے فلیٹ خریدا تھا نا وہ بھی نہ لیا ہوتا اور یہاں میں نے دو فلیٹ دو پلاٹ خرید لیے ہوتے اور وہاں میں کرائے کے گھر میں رہ لیتا کیا لوگ نہیں رہتے اب وہ الٹی لوجک اس کی چلے گی کیا نہیں رہتے لوگ کرائے کے گھر میں کیا ان کی زندگی نہیں گزرتی جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں میری بھی زندگی گزر جاتی لیکن اگر میں نے وہ پورے دس لاکھ کے یا دو پلاٹ لیے ہوتے تو آج میری دولت دس کروڑ روپے ہوتی وہ میرا پانچ لاکھ کا مکان تو بڑی مشکل سے جا کے سات لاکھ کا بنا ہوگا اور یہ پانچ لاکھ روپے کا پلاٹ یہ میرا پانچ کروڑ روپے کا ہو گیا بالکل اسی طرح آج دنیا میں ہمارا دل چاہتا نا ہمارا محل ہو ہماری گاڑی ہو ہماری ایسی ہو ہماری ایسی ہو اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا اجر ہمیں بتلائیں گے جن کو بظاہر جو دعائیں ہماری دنیا میں نہیں قبول ہوئی اس دن انسان کہے گا اللہ جو دنیا میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے وہ بھی تو زندگی گزار کے آ گئے میں بھی کرائے کے گھر میں رہ لیتا اللہ جو پریشان رہتے تھے ان کی بھی تو زندگی ختم ہو گئی وہ بھی اسی طرح آ گئے یہاں جیسے میں آیا میں پریشان رہ لیتا لیکن کاش کی یہ نعمتیں آج مجھے بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کس کا مانگنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو اچھا اچھے لگتے ہیں اور دعائیں اس کی رد کی جاتی ہیں اللہ کے ہاں جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو اچھے نہیں لگتے کس کے ہاتھ نہیں اچھے لگتے کس کا مانگنا نہیں اچھا لگتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمائی کا اہتمام نہیں کرتا جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا جو حلال اور حرام کو یکساں سمجھتا ہے اس کا مانگنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا یہ کیوں آیا میرے پاس مانگنے کے لیے یہ تو اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کوئی تمیز نہیں کرتا جو میں نے کھانے کی اجازت دی وہ بھی کھاتا ہے جس سے میں نے منع کیا وہ بھی کھاتا ہے جس طرح میں نے کمانے کی اجازت دی اس طرح بھی کماتا ہے جس طرح کمانے سے میں نے منع کیا اس طرح بھی کماتا ہے یہ تو دھوکہ دیتا ہے یہ تو بےمانی کرتا ہے یہ تو سود کھاتا ہے مجھے اس کا مانگنا نہیں اچھا لگتا یہ ہے وہ لوگ جن کی دعائیں رد ہوتی ہیں ان کا مانگنا نہیں اچھا لگتا اللہ تو جس کا لقمہ حلال نہیں ہوتا اور لقمہ حلال پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے ایک پہچان والے ہیں ایک عرب ملک کے میں ملک کا نام نہیں لوں گا وہیں کے باشندے ہیں اور وہاں کے بڑے لوگوں میں وہاں کے امیر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تو ہمارے بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے ایک زمانے میں اور بچارے دنیاوی تعلیم ان کی لیکن عرب ہونے کے ناطے وہ بہت بڑے علامہ بنتے تھے فتوی بھی دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے بمبئی میں بس فلمی ایکٹر سے ان سے پوچھا ایسے لوگوں کو ایسے ہی مفتی بھی ملتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ بھئی ہماری کمائی تو حلال نہیں ہے تو آخر ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی انہوں نے ان کو جو مشورہ دیا وہ میں آپ کو سناؤں انہوں نے کہا تم ایک کام کرو اصل میں حرام لقمے سے منع کیا گیا ہے تم لوگ ایک کام کرو کوئی ایسا انتظام کر لو تھوڑا سا کہ کچن کا پیسہ وہاں سے آیا کرے باقی یہ پیسے دوسری چیزوں میں خرچ کرو نا اپنی جائیداد بناؤ اپنی بلڈنگ بناؤ اپنی اپنا گھر بناؤ اپنی گاڑی لو دوسری چیزوں میں استعمال کرو بس کھانے پینے کا جو انتظام یوں نہیں کہ یہ حرام کمائی ہے اس کو چھوڑ دو اس سے احتیاط کرو اس سے بچو اور پھر ان صاحب نے خود مجھے بتلایا کہ میں نے وہاں مشورہ دیا ہے میرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو داد دوں یا اپنا سر پیٹوں اللہ اللہ ان دھوکوں سے اللہ ہماری حفاظت حلال لک حرام لکمے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمائی حرام ہو ہم کمانے میں حلال اور حرام میں فرق نہ کرتے ہوں چاہے ہم نے اس حرام کمائی سے کھایا یا اس حرام کمائی کے کپڑے پہنے یا اس حرام کمائی سے گھر بنایا یا اس حرام کمائی سے گاڑی خریدا کچھ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ اس کپڑے کا ایک تار بھی جب تک انسان کے جسم پر رہے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب کوئی عبادت قبول نہیں نہیں ہوگی تو دعا کو بھی تو اللہ نے عبادت کہا ہے دعا کیوں قبول ہوگی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میرے بعض بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں آجزی کے ساتھ رو رو کر یا رب یا رب یا رب اے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگتے پکارتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں آواز سے آجزی ظاہر ہو رہی ہے گڑ گڑا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے اس کا پینا حرام ہوتا ہے اس کا لباس حرام ہوتا ہے میں اس کی دعائیں کیوں سنوں گا یعنی وہ چاہے جتنا روئے چاہے جتنا گڑ گڑائے مجھے اس کا رونا اچھا نہیں لگتا مجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اچھے نہیں لگتے مجھے اس کا مانگنا اچھا نہیں لگتا پہلی شرط ہے ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہو ہماری آمدنی حلال ہو لقمے کا مطلب ہماری پوری آمدنی ہماری پوری آمدنی حلال ہو اور دوسری شرط ہے ہماری زبان جھوٹ سے محفوظ ہو جھوٹ سے محفوظ ہو اللہ تعالیٰ کے دو نظام ہیں جو اس دنیا میں چلتے ہیں ایک نظام کا نام ہے رحمت ایک نظام کا نام ہے لانت جیسے ہمارے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جیسے ہمارے موبائل کے پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو کائناتی سافٹ ویئر بنائے ہیں دو پروگرام بنائے ہیں ایک کا نام ہے رحمت ایک کا نام ہے لانت جب اللہ کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کے نظام کو جاری کر دیتے ہیں اور جب اللہ کسی کو ناپسند فرماتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے لانت کے نظام کو جاری کر دیتے ہیں لانت یہ ہے کہ اس کو اللہ اپنی برکت سے محروم کر دیتے ہیں پھر اس کے لیے دنیا میں آخرت میں ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت جھوٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے خوب یاد رکھیں جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی اللہ کی لانت کا حقدار ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے اللہ کی لانت کا نظام اس کے بعد وہ چاہے جتنے حج کرے چاہے جتنے عمرے کرے چاہے جتنی نمازیں پڑھے چاہے جتنی اچھی اچھی باتیں کرے اور بظاہر چاہے جتنی عبادتیں کرے جب تک وہ اپنے جھوٹ سے توبہ نہیں کرے گا اور اللہ سے اپنا معاملہ درست نہیں کرے گا وہ لانت سے بچ نہیں سکتا اور لانت کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اتنی بڑی مصیبت ہے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھوٹ کی قباحت بیان فرمائی تو ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر پوچھا یہ پوچھا حضور کیا ایمان والے سے چوری ہو سکتی فرمایا ہو سکتی انسان ہے ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے چوری کر لے فرمایا حضور کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے حضور نے فرمایا کر سکتا ہے صحابہ نے پوچھا حضور ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا پلٹ دیجئے اس کو مطلب یہ ہے کہ زانی مسلمان ہو سکتا ہے چور مسلمان ہو سکتا ہے جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا ہم سب سے معمولی چیز جھوٹ کو سمجھتے ہیں اور پھر جھوٹ میں بھی سب سے معمولی مذاق کے جھوٹ کو سمجھتے ہیں ایک مرتبہ کوئی مذاق کی بات کہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنجیدہ ہو گئے وہ ایسا جھوٹ نہیں تھا جس سے کسی کو دھوکا ہو سننے والوں کو معلوم ہوتا بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے ہے یہ یہ مذاق اور بالکل ایسی بات کہی جا رہی ہے تو ایسی مذاق کی بات کہی جس میں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ بات خلاف حقیقت تھی اور اس کو عام طور سے معمولی سمجھا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے حضور اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر بن کر رہتے تھے اور شوہر کسے کہتے ہیں شوہر شیر کو نہیں کہتے شوہر ہمدرد کو کہتے ہیں غمخار کو کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں محبت کرنے والے کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم خی وانا خیرکم لاہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اور میں تمہارا تم سب کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہو جو ساری دنیا کے لیے اچھا ہو اپنی بیویوں کے لیے اچھا نہ ہو وہ دنیا کا بدترین انسان ہے وہ دنیا کا سب سے گھٹیا اور ذلیل انسان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر بن کر رہتے تھے حیرت ہوگی آپ کو حدیث میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اللہ عربوں کی ایک لوک کہانی تھی جیسے ہر زمانے ہر علاقے میں لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا اپنے اپنے علاقوں کی گجرات والوں کیا گجراتی کہانیاں مشہور ہیں راجستھان والوں کیا ان کی اپنی کہانیاں مشہور ہیں یو پی والوں کیا ان کی اپنی کہانیاں ہیں اور وہ سنائی جاتی ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے اس کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف کہانی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے کہانی سنائی جاتی ہے اربوں کے ہاں ایک لوک کہانی مشہور تھی وہ پوری کہانی بیٹھ کر سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالی کو اور اس اس کہانی کا اختتام پر تھا کہ جس شخص کی وہ کہانی تھی ایک عورت بیان کرتی ہے اپنے شوہر کی بڑی محبت کا تذکرہ کرتی ہے اور ان محبتوں کے بعد میں وہ بتلاتی ہے لیکن بعد میں میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو حضور فرماتے ہیں عائشہ ابو زرعہ کو ام زرا سے جتنی محبت تھی عائشہ مجھے تم سے اس سے زیادہ محبت ہے لیکن عائشہ ابو زرعہ نے ام زرا کو طلاق دے دیا تھا عائشہ میں تم کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ انداز ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح وہ اپنی بیویوں کی دل جوئی کرتے کبھی کبھی مذاق بھی ہو جاتا تھا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ حضرت ایک اور ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ ہیں وہ بڑی سیدھی تھی دوسروں کے مقابلے میں بڑی سیدھی تو ان حضرات نے حضرت عائشہ اور دوسری نے اس طرح کچھ ایسی بات کہہ دی کہ وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور گھبرا کر کے وہ پریشان ہوئی میں کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں ان کو ایسا لگا جیسے دجال آ گیا تو وہ ایک دم سے پریشان ہوئی میں کہاں جاؤں ایک گھر تھا جس میں بہت دنوں سے کوئی گیا نہیں تھا اس میں مکڑی نے جالے لگا رکھے تھے تو ان کو اشارہ کیا وہاں جا کے چھپ جاؤ وہ وہاں وہاں وہاں اب گئی تو سارے جالے ان کے کے چہرے اوپر لگ گئے جو وہاں سے باہر نکلی یہ لوگ بھی ہنسنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر ہنسی آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کے چہرے سے جالا سال ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر وقت بالکل ہٹو بچو اور صرف ذکر ہی ہوتا تھا صرف تلاوت ہی ہوتی تھی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا تفریح بھی ہوتی تھی گھروں کا جیسا ماحول ہونا چاہیے پیار کا محبت کا وہ ہوتا تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ کو پسند نہیں فرماتے تھے مذاق ہو دل لگی ہو لیکن جھوٹ نہ ہو شبہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کر فرمایا عائشہ اللہ کو مذاق میں بھی جھوٹ پسند نہیں ہے مذاق میں بھی اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عہد لیا کرتے تھے اس بات کا مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے حضور اس کا عہد لیتے تھے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے جس نے مکمل جھوٹ چھوڑنے کی نیت نہیں کی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا دنیا ہمیں خوب مسلمان سمجھتی رہے لیکن معاملہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اللہ میں توفیق عطا فرمائے آج سب پکی نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم سو فیصد جھوٹ چھوڑیں گے اور یہ سب کیا کریں کاروبار میں کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے نیت تو کرو ایک مرتبہ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کی کیسی مدد آتی ہے جب نیت کریں گے تب اللہ کی مدد آئے گی نا اس کے بغیر اللہ کی مدد کیسے آئے گی کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ بالکل نہیں بولیں گے کسی قیمت پر نہیں بولیں گے نقصان ہوگا برداشت کریں گے اور نقصان کیسا جو ہماری قسمت میں نہیں لکھا وہ نہیں آئے گا جو قسمت میں لکھا ہے وہ آ کر رہے گا تو جو ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا وہ نہیں ملا تو اس کو نقصان تھوڑی کہتے ہیں یہی تو گڑبڑ ہوتا ہے نا ہم نے ایک نشانہ بنایا ہوا اتنا ہم کو ملنا چاہیے اور نہ ملا تو ہم کہتے ہیں نقصان ہو گیا ارے بھائی اگر گیا تو اس کو دنیا میں نقصان کہا جائے جو ہم نے نشانہ بنایا ہوا تھا وہ نہیں ملا اس کو نقصان کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو نقصان اسی وقت کہا جائے گا نا جب ہم نے اس کو اپنا حق سمجھا ہوا ہے یہی تو بندگی اور بندگی ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے کہ اللہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہمارا حق نہیں ہے اللہ کا فضل ہے جو اپنا حق سمجھ رہا ہے وہ اللہ کا باغی ہے تو دوسری شرط یہ ہے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول کرانے کے لیے یعنی ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگے اللہ کو پسند آئے ہمارا مانگنا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات سچ ہو ایک بزرگ تھے وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے ابھی جلدی کی بات ہے پڑوس کے ملک کے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دیتے تھے کہ اللہ اپنے اس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیجئے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر حضور کی زیارت ہو جاتی تھی اس سے مستجاب الدعوات مشہور تھے اور بڑے صاحب کشم بھی تھے ایک مرتبہ کسی اللہ والے نے ان سے پوچھا اور جس نے پوچھا اس کا بھی بڑا بلند مقام تھا اس نے کہا حضرت آپ اتنے مستجاب دعوت کیسے بنے میں بھی بننا چاہتا ہوں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا مانگنا اللہ کو اچھا لگے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو اچھے لگے تو ان بزرگ نے ان پوچھنے والوں کو نام لے کر فرمایا کہ دیکھو جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کو اچھی لگتی ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے نا مانگتے ہو پھر پریشان ہوتے اتنے دن سے مانگ رہے ہیں پھر اللہ کی شکایت کرتے پھرتے ہیں الٹا اللہ کو بدنام کرتے ہیں ہماری تو سنتے ہی نہیں اللہ نے ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اس کو مانگنا کہتے ہیں ہم نے اپنی زبان کہاں بات کی ذرا اپنا میدا پاک کریں اپنا لباس پاک کریں اپنا گھر پاک کریں کپڑے میں کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو دھونے اور پاک کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن پورا کپڑا گندا ہے کبھی اس کا خیال ہوا اگر مشتبہ پیسے سے خریدا گیا ہے اگر حرام پیسے سے خریدا گیا ہے تو کوئی تھوڑی سی گندگی نہیں لگی وہ تو پورا گندا ہے اگر مشتبہ روزی کھائی گئی تو پورا جسم گندا ہے پورا گوشت گندا ہے پورا خون گندا ہے پورا وجود گندا ہے اگر مشتبہ پیسے سے مکان بنایا گیا تو پورا مکان گندا ہے چاہے جتنی مرتبہ اسے رگڑ رگڑ کر دھوتے رہیں پوچھا لگاتے رہیں روزانہ صاف کرتے رہیں اچھا ڈٹرجنٹ استعمال کریں اور اچھا پاؤڈر استعمال کریں اور اچھا ایئر فریشنر استعمال کریں اس کے باوجود وہ تو پورا گندا ہے جس طرح جس میں سے جو گندگی نکلتی ہے جو ناپاکی نکلتی ہے کوئی اسے دھو کے پاک کر سکتا ہے تین مرتبہ نہیں سات مرتبہ سات مرتبہ نہیں سات سو مرتبہ دھوئیے اس کو کوئی پاک کر سکتا ہے اچھا اگر سور کو سات سو مرتبہ نہلا دیا جائے تو پاک ہو جائے گا وہ تو ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا نا جس طرح گٹر کے پانی کو پاک نہیں کیا جا سکتا جس طرح پیشاب اور پخانے کو پاک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حلال حرام کمائی سے بنائے ہوئے مکان کو چاہے جتنی مرتبہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہو سکتا حرام کمائی سے بنائے ہوئے کپڑے کو چاہے جتنی مرتبہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہو سکتا حرام کمائی سے خریدے ہوئے پھل فروٹ کو چاہے جتنا دھو لیا جائے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا کیسے دعائیں قبول ہوں گی جب ہماری کمائی پاک نہیں ہے اور ہماری زبان پاک نہیں ہے جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے وہ زبان ناپاک ہوتی ہے ناپاک اس کو معمولی سمجھنا یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے یہ اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنا ہے اور خوب سمجھے کبھی کبھی گناہ سے زیادہ خطرناک گناہ کو معمولی سمجھنا ہوتا ہے کہ گنا تو گنا ہوتا ہے لیکن اس کو معمولی سمجھنا جو کفر ہوتا ہے ایک گناہ کیا تھا بعض لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سورت النور میں اس کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وہ تحسب نہ عظیم تم لوگ اسے معمولی سمجھ رہے ہو اللہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ شاید ہی کوئی بچاؤ حرام کمائی اور جھوٹ آئے آج ہمت کر کے دونوں سے توبہ کریں سچی توبہ کریں اللہ سے اللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے بچانا آپ کا کام ہے لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اے اللہ حرام کمائی سے بھی بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور جھوٹ سے بچنے کی بھی کو پوری کوشش کریں گے نیت تو کریں ایک واقعہ سناتا ہوں یہی قریب کا واقعہ ہے ہندوستان کا ہی ہے اصل میں بہت سارے نام مقام کا ذکر کرنے سے ڈر لگتا ہے پھر لوگ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جن کا واقعہ ہوتا ہے ان کو پتہ چل جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں ان کے اندر رجب نہ پیدا ہو جائے بڑائی نہ پیدا ہو جائے اللہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہی ہندوستان کا واقعہ ہے ایک بزرگ ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سوکھا پڑا ہوا تھا نماز استسقا پڑھنی تھی اور دعا مانگنی تھی اور بہت دنوں سے لوگ دعا مانگ رہے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی ان بزرگوں کو بلایا تھا وہاں ایک صاحب اور رہتے تھے جنہوں نے ان سے پہلے رابطہ کر رکھا تھا کہ حضرت اگر کبھی آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں تو میں آپ سے کچھ دیر تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ صاحب جنہوں نے تنہائی میں بات کرنے کے لیے وقت لیا تھا وہ حاجی صاحب تھے نمازی تھے بظاہر دیندار تھے کمرے میں لے گئے ان بزرگوں کو لے جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے حضرت میں نے اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے میں نماز بھی پڑھتا ہوں صدقہ بھی دیتا ہوں لیکن ایک گناہ ہے کسی کو پتا نہیں ہے میرے اللہ کو معلوم ہے بس اس کی عادت پڑی ہوئی ہے میں نے بہت مرتبہ ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں چھوڑ دوں لیکن مجھ سے چھوڑتے ہی نہیں ڈر لگتا ہے اگر ظاہر ہو گیا تو دنیا میں بدنامی ہوگی اور آخرت میں میری پکڑ ہوگی رات میں کمرہ بن کر کے اپنے کمرے میں تنہائی میں ان کی پینے کی عادت تھی پڑتے ہی نہیں دوستوں کے ساتھ آدت کوئی ضروری نہیں کہ یہی گناہ کوئی بھی گناہ ہو تو یہ بزرگ جو گئے تھے انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے بہت کوشش کی نہیں چھوٹی نا چھڑانا نہ چھوڑانا تو اللہ کا معاملہ ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں ابھی دو رکعت نماز پڑھی اور آپ میرے ساتھ مل کر اللہ سے سچ سچی اے کرے میں آج آپ سے سچی توبہ کر رہا ہوں اے اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا انہوں نے کہا حضرت میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں چھوٹتی نہیں کہا چھوٹے نہ چھوٹے آپ سے کیا مطلب آپ نیت تو کریں ایک مرتبہ آپ ایک مرتبہ نیت تو کریں کہ اے اللہ میں آپ سے سچی توبہ کر رہا ہوں میں نہیں کروں گا انہوں نے اپنی کوششیں کی تھی چھوٹ جائے چھوٹ جائے لیکن اس طرح توبہ کبھی نہیں کی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کہہ رہے ہیں تو میں کرتا ہوں انہوں نے اسی وقت دو رکعت نماز پڑھی اور رو کر کے اللہ سے دعا مانگی اور ان بزرگ نے بھی دعا مانگی اللہ یہ آپ کا کمزور بندہ ہے اللہ یہ نیت تو کر رہا ہے چھوڑنے کی اب چھوڑانا تو آپ کا کام ہے اللہ آپ چھوڑا دیجیے اور کہا کہ آپ تو نیت کر لیجیے میں یہ گنا کبھی نہیں کروں گا انہوں نے کر لی نیت مجھے اگلی بات بتلانی تھی اب سوچیں جو آدمی چھپ چھپ کر گنا کر رہا تھا اور اتنا بڑا گنا ہے کبیرہ کر رہا تھا اس سے تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے نا وہ وہاں سے آئے انہوں نے آ کر کے جہاں انتظار ہو رہا تھا نماز استسقا پڑھائی اور دعا مانگی لوگوں کے جانے سے پہلے بارش ہو گئی خیر لوگوں نے سمجھا اتنے بڑے اللہ والے ہیں آئے دعا مانگی بارش ہو گئی بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا تو انہوں نے کسی کو چپکے سے بتلایا بعد میں کافی بات کہ تمہیں پتا ہے وہ جو حاجی صاحب کو میں نے تنہائی میں توبہ کرائی تھی میں نے وہاں دعا مانگی اللہ اگر آپ کو اپنے اس بندے کی توبہ پسند ہو تو اس کی برکت سے ان کو پانی دے دیجیے اللہ نے اسی وقت پانی برسا کیا ہم ہمت نہیں کر سکتے کہ آج پکی نیت کریں کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے یہ بندگی کا پہلا قدم ہے جب تک کوئی یہ پکا ارادہ نہیں کرتا کہ میں آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس وقت تک اس کی بندگی کا پہلا دن بھی نہیں آتا اس وقت تک وہ حقیقت میں مسلمان بھی نہیں ہوا ہوتا مسلم تو نام ہے اس کا جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرے اس لیے آئیے آج اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اے اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اپنی آمدنیوں کا جائزہ لیں گے ہم اسے کم کریں کم کمائیں گے چلے گا کم میں گزارا کر لیں کوئی ضروری ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں کم میں گزارا کریں گے لیکن اے اللہ حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے اپنے بچوں کے لیے حلال پیسے سے جائیداد بنا کر جائیں گے حرام نہیں اور اے اللہ اپنی زبان کو پاک رکھیں گے نہ کوئی جھوٹا وعدہ کریں گے نہ کوئی جھوٹی بات نکالیں گے حتیٰ کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے یہ دو کام کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو کیسے اچھے لگتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی اپنا محبوب بنا لے آپ کو بھی اپنا محبوب محبوب بنا لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے پکی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں گے پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا پھر دعا ہوگی ہاں یہ صرف رسمی کلمات نہیں ہیں عہد کریں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ آج ہم اپنے سارے گناہ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں پڑھیں ان کلمات کو ساتھ ساتھ میں بھی محتاج ہوں ان کلمات کو پڑھنے کا آپ بھی محتاج ہیں اللہ میری بھی توبہ قبول فرمائے آپ کی بھی توبہ قبول فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا ارحم الراحمين تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں پوری توجہ دل کی طرف کریں دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے کچھ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آفنمانے علی الربی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگار عالم یہ زبان آپ سے مانگنے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم آپ کے کمزور بندے ہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ ایک آپ ہی کا در تو ہے جہاں عزت کے ساتھ ملتا ہے اللہ باقی جہاں سے بھی ملتا ہے ذلت کے ساتھ ملتا ہے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ گناہوں کی سزا سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ کے بندے ہیں آپ کے در پر حاضر ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف فرما دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہم تباہ ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے اللہ بڑی عمر کا بڑا حصہ ضائع کر چکے برباد کر چکے اللہ جو باقی رہ گیا ہے اسے اچھا بنا دیجئے اللہ تقوا عطا فرما دیجئے تقوا عطا فرما دیجئے اصلاح فرما دیجئے اللہ کامل اصلاح فرما دیجئے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجئے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ صدق مقال عطا فرمائیے عقل حلال عطا فرمائیے اللہ حرام کمائی سے حفاظت فرمائیے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرمائیے جھوٹ کی لانت سے حفاظت فرمائیے جھوٹ کی گندگی سے حفاظت فرمائیے اللہ بری زندگی سے حفاظت فرمائیے بری موت سے حفاظت فرمائیے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اے اللہ بد اخلاقی سے حفاظت فرمائیے کسی کی حق تلفی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اے اللہ ہمیں سب سے محبت کرنے والا بنا دیجئے اللہ آپ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے کسی کے اٹھے ہاتھ تو آپ کو اچھے ہوں لگتے ہوں گے اللہ کسی کی دعا تو آپ کو پسند ہوگی اگر اللہ ہمارے اٹھے ہاتھ آپ کو نہیں اچھے لگتے اللہ اتنے بڑے مجمع میں کسی کے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے کسی کی دعا تو آپ کو پسند ہوگی اللہ آپ گن گن کر تو دعائیں نہیں قبول فرماتے اللہ جب آپ کسی مجمع میں ایک کی قبول کرتے ہیں تو سب کی قبول کرتے ہیں اللہ جس کے ہاتھ آپ کو پسند ہو اللہ اسی کے صدقے میں قبول فرما لیجئے اللہ جس کو مان جس کا مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہو اسی کے صدقے میں قبول فرما لیجئے اللہ ہم سب کو اپنے نیک و پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ جسمانی بیماریاں بھی بھی دور فرمائیے روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ چھوڑیے اللہ قرض سے مرض سے علت سے ذلت سے حفاظت فرمائیے پرور نگار عالم حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور برادیں پوری فرمائیے اللہ دلوں کی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دیجیے اللہ دلوں میں ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ اللہ حرام اللہ حلال ذرائع سے اللہ اچھے کشادہ مکانات عطا فرمائیے اللہ بابرکت کاروبار عطا فرمائیے اللہ بابرکت روزی عطا فرمائیے اللہ اچھے رشتے عطا فرمائیے آپس میں محبت نصیب فرمائیے اللہ نفرتوں سے حفاظت فرمائیے لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے اللہ گھریلو اختلافات سے حفاظت فرمائیے اے اللہ محبت بھری زندگی عطا فرمائیے پیار بھری زندگی عطا فرمائیے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے متقی پرہیزگار بنائیے اللہ جن بچے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کے لیے اچھے اور بہتر رشتوں کا انتظام فرمائیے اے اللہ تقوی والے رشتوں کا انتظام فرمائیے انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ آج کی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں اللہ آپ ہی جس کو بچائیں گے وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اللہ ہر سمت سے ہماری حفاظت فرمائیے نفس کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے پروردگار عالم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہماری ان ٹوٹی بوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا ان کا ہمارے ذمے کوئی حق ہے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی ان دعاؤں میں پوری پور پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرمائیے فرمائیے اللہ ہم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ان سب میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائیے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین